یوسف بن ماحق نے خبر دی انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا آپ نے فرمایا کہ جس وقت آیت لیکن ان کا اصل وعدہ تو قیامت کے دن کا ہے اور قیامت بڑی سخت اور تلخ چیز ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوئی تو میں بچی تھی اور کھیلا کرتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چھہتر